ایمان خوف و امید کا نام ہے ایمان تو نام ہی خوف اور امید کا ہے ایسا خوف جس کے آخری سرے پر مایوسی نہیں امید ہے اور ایسی امید جس کے آخری سرے پر غفلت نہیں خوف ہو جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے وہ مبارک بات کا مستحق ہے شیطان ظالم یا تو مایوسی میں گرا پھینکتا ہے یا غفلت میں بھٹکا دیتا ہے مگر شیطان ان مسلمانوں سے بہت تنگ ہے جو توبہ استغفار کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے اور ان سے گناہ کرواتا ہے اور یہ توبہ کر کے اس گناہ کو نیکیوں سے بدلوا دیتے ہیں شیطان سمجھتا ہے کہ تم گندے ہو گئے خائن ہو گئے ناپاک ہو گئے اب کیسی توبہ بس گناہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کے بندے پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگتے ہیں معافی مالک معافی مالک توبہ مالک توبہ تب شیطان روتا ہے پچھتاتا ہے کہ خاکاش میں ان سے گناہ ہی نہ کرواتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور تین مٹھیاں میرے رب کی مٹھیوں میں سے سبحان اللہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور اللہ تعالیٰ کی تین مٹھیاں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا ہر آدمی اپنے ہاتھ کے تناسب سے مٹھی بھرتا ہے جس کا ہاتھ جتنا بڑا اس کی مٹھی بھی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ جسم سے اور تش اور تشبیح سے پاک ہے سمجھنا یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے مٹھی بھر بھر کے مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی رحمت کے ہاتھوں سے بھر بھر کے اس امت کے افراد کو جنت میں بلا حساب داخل فرمائیں گے بلا حساب جنت یہ لفظ پڑھ کر دل کو وجد آ جاتا ہے یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما